بہت زیادہ بھی اب بہت زیادہ کی کچھ تفصیل نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ کیا کچھ جمع ہوگا اللہ کا زیادہ کتنا ہوگا اللہ کتنے بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس زیادہ فرما رہے ہیں تو سوچیے کہ کیا کچھ نہیں ہوگا یہ دنیا امتحان گاہ ہے بس جس نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ امتحان گاہ ہے وہ یہاں تو ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے دشواری بھی آ سکتی ہے مشکل بھی آ سکتی ہے مشقت بھی ہو سکتی ہے لوگوں کے لانت ملامت بھی ہوگی سبھی کچھ ہوگا یہاں یہ سب امتحان گاہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں یہ جو حالات ہم بھیج رہے ہیں دنیا میں اپنے بندوں پہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں ذرا کہ کیا کرتے ہیں گھبرا جاتے ہیں ہم کو بھول جاتے ہیں نو میں پڑ جاتے ہیں یا یاد رکھتے ہیں اپنی موت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ان کو بھیجا ہے تو یہ ہم کو یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں بس جس نے ہر وقت یاد رکھا اپنے انجام کو اور یاد رکھا کہ ہر وقت اس کو یاد رہے کہ ہم کسی کام سے آئے ہوئے ہیں بس ابھی کام کر کے واپس جانا ہے لوٹنا ہے تو کتنی ہوشیاری سے وہ رہتا ہے کسی ملک میں یا کسی دوسرے شہر میں آدمی چلا جائے تو کسی کام کر کے پھر فوراً اس کو واپس بھاگنے کی لگتی چلو بھائی گھر چلو تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو دنیا میں تھوڑے دن کے لیے بھیجا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ حالات بھی ہم ان کے اوپر بھیجتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیسے رہتے ہیں پھر ساتھ میں طریقہ بھی بدلا دیا کہ کیسے رہنا ہے صرف یہی نہیں کہ اس امتحانی ہے اور کچھ پڑھایا پڑھایا لکھایا نہیں بس امتحانی پر چلے دیا کچھ معلوم ہی نہیں تو کیا کیا امتحان دے گا پورے کا پورا قرآن پاک سب چیز صاف صاف واضح بتلا دی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے پھر اسی پہ بس نہیں فرمایا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیج دیا تاکہ وہ کر کے دکھائے یعنی کافروں نے کیا اعتراض کیا کافروں نے اعتراض کیا کہ آپ نے رسول بھیجا اللہ نے ہم پہ تو ایسا ہم جو انسان ہم میں سے تو ان کو تعجب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے تعجب پر ہم کو تعجب ہے کافروں کے اس تعجب پہ اللہ تعجب فرما رہے ہیں کہ ارے تم کو تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک انسان کو بشر کو رسول بنا کے بھیجا تو اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے تو آپ کہتے وہاں دوسرا اعتراض ہوتا کہ یہ فرشتہ تو انسان ہی نہیں ہے اس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے اس کو بیوی بچوں کی حاجت نہیں ہے اس کو کاروبار کی حاجت نہیں ہے اگنے موتنے کی حاجت نہیں ہے اور سونے کی حاجت نہیں ہے نہ دکھ درد ہے اس کو تو اس جیسے کام ہم کیسے کر سکتے ہیں اسی لیے تو تم میں سے بھیجا ہے انسان میں انسان بھیجا جاتا ہے تاکہ چونکہ وہ چونکہ جس سے انسیت ہوتی ہے اس کی بات کو آدمی قبول کر لیتا ہے جس سے انسیت نہیں ہوتی اسی لیے یہ پیری مریدی کا جو راستہ ہے وہ اس میں سب سے پہلی شرط مناسبت ہے سب سے پہلی شرط مناسبت ہے پھر فائدہ جب ہوتا ہے جب مناسبت ہو اور مناسبت نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوتا عمر بھر لگے رہو عمر بھر لگے رہو فائدہ نہیں ہوتا یہ راستہ عجیب ہے عجیب عجیب قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ کوئی بہت مشہور بڑا پیر طریقت ہو اب آدمی وہاں جا رہا ہے لیکن مناسبت نہیں ایک ہزار مریدین کا مجمع لگا ہوا ہے مناسبت نہیں ہے فائدہ نہیں ہوگا مجمع سے فائدہ نہیں ہوتا فائدہ تو جس کو اللہ کے لیے پکڑا ہے فائدہ تو اس سے ہونا ہے اب اسی سے دل نہ لگے تو کیا کیا ملے گا اور ایک چھوٹے آدمی سے دل لگ جاتا ہے اور شرط یہ ہے کہ بزرگوں کا اجازت یافتہ ہو اور متبع سنت و شریعت ہو وہ ہوا میں اڑتا ہو رات دن ترک سنت جو کرے شیطان کی جو سنت کا تابع نہ ہو شریعت کا تابع نہ ہو وہ پیر کیا وہ تو پیر بھی بھی نہیں نہیں ہے ہے بھائی پیر ہمارے حضرت فرماتے تھے آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا عمر بھر ناؤ پہ بیٹھے مگر ساحل نہ ملا جا رہے ہیں بڑا مجمع لگا ہے سن رہے ہیں آ رہے ہیں بیان سن رہے ہیں آ رہے ہیں لیکن کیا بات ہے کہ وہ نہ وہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے نہ وہ توفیق عمل کی پیدا ہو رہی ہے نہ ہی جو ہے گناہوں کو چھوڑنے میں جو ہے ہمت پیدا ہو رہی ہے کیا وجہ ہے اتنا مجمع ہے بھائی سب لوگ آئے ہوئے کیا وجہ ہے مناسبت نہ ہونا ایک آدمی سے دل مل گیا اس کی ہر بات پہ آدمی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے کہتے بس یہ مل گیا ہم کو مت بس اب یہی کرنا ہے اور ایک آدمی جو ہے ایک ایک دو دو گھنٹے کا بیان کر رہا ہے پھر بھی وہ بات پیدا نہیں ہو رہی یہ سب مناسبت کی بات ہے مناسبت نہ ہوگی تو شخص فائدہ نہیں ہوگا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کو انسانوں میں سے بھیجا کہ تاکہ جو انسان ہے انسان بھی خود انس سے ہے انسان جو لفظ ہے نا خود انس مانوسیت تو جس آدمی آدمی سے ملتا ہے تو اس کو انسیت ہوتی ہے اب آگیا درمیان میں فرشتہ تو سب گھبرا کے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے خوف سے کاپنے لگیں گے کہ کیا مخلوق آ گئی لیکن انسانوں میں سے انسان بھیجا اور اس کو اس نے کر کے دکھایا کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ کر کے بھی دکھلا دیا پھر اس کے بعد ہی رسول کے بعد بھی بس نہیں پھر صحابہ نے دین کو پھیلایا پھر صحابہ کی صحبت سے تابعین کے اندر دین پھیلا اور پھر تابعین کے بعد تبا تابعین سے دین پھیلا ان کی صحبت سے تبا تابعین کی صحبت سے اولیاء اللہ دین پھیلا رہے ہیں قیامت تک پھیلاتے رہیں گے تو یہ طریقہ دین پھیلانے کا جو ہے یہ اقرب السنت ہے دیکھیے صحابی ایک واقعہ یاد آ گیا تجلیات جذب میں حضرت والا نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے احباب کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ لکڑی بجا کے گانا گا رہا ہے اور مجمع لگا ہوا ہے آواز اس کی زبردست تھی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ماں سو کیا بہترین آواز ہے اس کی پھر فرمایا لیکن پھر فرمایا کہ کاش اس آواز سے یہ قرآن پاک تلاوت کرتا تو حضرت اس موقع پہ فرماتے ہیں سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بدلاتے جب کسی کو اللہ تعالیٰ نے بدلنا ہوتا ہے اس کی زندگی تبدیل کرنی ہوتی ہے اس پر رحم کھا جاتے ہیں اللہ کے اب یہ بندہ ہمارا گناہ کر کر کے ہم سے دور ہوا جا رہا ہے غفلت کی زندگی میں مر جائے گا ہم سے دور ہو جائے گا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ جب جس کو جلد فرمانا چاہتے ہیں اس کی ایسے تبدیلی تبدیلی آ جاتی ہے اس میں تو یہ آواز اس کو اللہ تعالیٰ نے کانوں میں پہنچا دی گانے والے اس کا نام تھا زازان زازان آج بھی ایک شہر ہے سعودی عرب میں زازان اس کا نام تھا زازان جس گویے کا نام تو اس نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے تو صحابہ نے عرض کیا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا آدھا صاحب رسول اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں آپ میں سے ہیں دیکھا آپ نے صحبت صحابی صحابی کو کس چیز نے صحابی بنایا صحبت نے بیانات نے نہیں بنایا تقریر نے نہیں بنایا مال نے نہیں بنایا حشمت اور جان نے نہیں بنایا صحبت سے کیا کیا لقب ملا صحبت سے آزاد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی رسول انہوں نے کیا فرمایا کہا انہوں نے فرمایا کہ کیا ہی اچھی آواز ہے اور کاش کے اس خوبصورت آواز سے یہ کلام الہی کی تلاوت کرتے بس ایسی چوٹ دل پر لگی کہ لکڑی وکڑی سب پھینکی اور آ کر ان کے قدموں میں رونے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمے میں زازان آ کر جو ہے لوٹنے لگے رونے لگے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے اور گلے سے لگایا صحابہ نے کیا حضور یہ کیا معاملہ ہے یہ تو گویا ہے گانا گانے والا تو اس کے ساتھ آپ رو بھی رہے ہیں اور اس کو آپ گلے بھی لگا رہے ہیں چمٹا رہے ہیں تو کہا کہ وہ حبیب اللہ یہ توبہ کرنے والے جو ہے اللہ کا حبیب ہے جب اللہ کا حبیب روئے میں نہ رہوں کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے توبہ کر لی تو انہوں نے توبہ کر لی اور رونے لگے تو کہا کہ جب اللہ کا حبیب ہو گیا توبہ کرنے والا تو اللہ کا حبیب روئے اور میں نہ رو تو دونوں روئے اور انہوں نے توبہ کر لی اور ان کی صحبت میں رہے بہت بڑے عالم بنے یہ ملتا ہے صحبت تو اسی طرح صحابہ سے تابعین اور پھر تباہ تابعین اور اولیاء اولیاء اللہ اللہ کی ملاقات بشرد مناسبت عظیم نعمت ہے دوست عظیم نعمت اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں اول اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے یا اللہ وکونوا بکون الصادقین بس یہ خدائی منشور ہے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی ولی کامل سے تعلق پیدا کر لے اور تعلق ڈھیلا ڈھالا نہ ہو اگر ڈھیلا ڈھالا تعلق ہوگا کہ آ گئے بس بیان سن کے چلے گئے معاملہ نہیں بنے گا ڈھیلا ڈھالا جو تعلق رکھتا ہے وہ ڈھیلا رہتا ہے ڈھیلا مٹی کا ڈھیلا ہوتا ہے نا جس نے تعلق ڈھیلا رکھا وہ ڈھیلا رہا اور جس نے تعلق مضبوط کر لیا میرے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا سفر ٹنڈو جان کی یونیورسٹی میں ہوا ایک دفعہ ایگریکلچرل یونیورسٹی میں حضرت کو کسی نے دعوت دی وہاں حضرت تشریف لے گئے بیان کے لیے پینتیس ایم ایس سی سائنسدان جو ریسرچ کر رہے تھے وہاں اس وقت موجود تھے اور علماء بھی موجود تھے تو وہاں حضرت نے دیکھا کہ دیسی آم کو جو ہے لنگڑا آم بنایا جا رہا ہے دیکھا کہ پودوں کے اندر کس کر وہ ٹہنی کو قلم لگا کے پٹی باندھی ہوئی ہے پٹی تو پوچھا کہ یہ آپ لوگوں نے اس کو یہ کیا کیا ہوا ہے پٹی کیوں باندھی کہا ہم دیسی آم کو لنگڑا آم بنا رہے ہیں کہا اچھا یہ پٹی کیوں باندھی ہے کہا اگر پٹی نہیں باندھیں گے تو اس کی جو تاثیر ہے لنگڑے آم کی وہ دیسی آم میں منتقل نہیں ہوگی کہا کہ اچھا اتنی کس کے کیوں باندھی ہے پٹی کہا کہ اگر کس کے پٹی نہ باندھیں گے تو تاثیر منتقل نہیں ہوگی اس کی اثرات جو ہے اس میں پورے منتقل نہیں ہوں گے کہا کہ بس دیکھیے یہی آپ کو میں صحبت کا فائدہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی ولی کامل کی صحبت اگر ڈھیلی ڈھالی ہوگی تو اس کے تاثرات اس کے قلب کی کیفیات اس کی جو اللہ تعالیٰ کا تعلق معلیہ اس کے قلب کے اندر ہے وہ پوری طرح سے اثر انداز نہیں ہوگا رنگ نہیں پکڑے گا اور جو تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو اس ولی کامل کی قلب کی کیفیات احسانیہ اور اس کے تعلق مع اللہ کی دولت اور اس کی قوت یہ اور اس کی ہمت اللہ کے راستے میں چلنے کی ہمت وہ سب کی سب قلب کے اندر منتقل ہوتی جاتی ہے تعلق ڈھیلا ڈالا ہوگا تو وہ کیفیت منتقل نہیں ہوگی راستے میں کہیں سے ادھر ادھر ہو جائے گی ہے نا تو یہ ہے تو کسی ولی کامل کی صحبت اگر میسر آ جائے گا تو بہت بڑی نعمت نعمت عظما ہے تو دنیا تھوڑے دن کی ہے پھر اس کے بعد تو آخرت کا معاملہ ہے یہاں جیسے رہے ہاں ایک ایک شعر یاد آ گیا حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے بھائی دنیا تو عارضی ہے نا کسی کو آگے بھی فرمایا ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے حیات دو روزوں کا کیا ہے و غم مسافر رہے جیسے تیسے رہے ارے یہ تو مسافر خانہ ہے دنیا آپ نے سنا ہی ہوگا حدیث پاک ہے بہت مشہور کن فی دنیا کا ان کا غریب غریب عربی میں کہتے ہیں اجنبی اجنبیت کو تو کہا کن پھر دنیا کا انا کا غریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی مسافر آدمی رہتا ہے تھوڑی دیر کو آیا اور گزر گیا گزرتا ہوا اور او عابر السبیل کہ گزرتا ہوا مسافر جیسے تھوڑی دیر میں سائیک میں ٹھہر جاتا ہے پھر چل دیتا ہے دنیا میں ایسے رہو تو اس کو فرمایا کہ ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے حیات دو روزہ کا کیا عائش و غم مسافر رہے جیسے تیسے رہے یہاں کی تکلیف ہمیشہ کی تکلیف نہیں ہے دوست عارضی ہے یہاں کی خوشی عارضی ہے یہاں کا غم عارضی ہے یہاں کی راحت یہاں کا عیش و آرام عارضی ہے اور یہاں کی تکلیف عارضی ہے بس اس کے بعد کامیاب وہ شخص ہوگا جس نے اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہو ہے نا دیکھو مسائل تو اولیاء اللہ پہ بھی آ جاتے ہیں اور ایک عام آدمی بھی آ جاتے ہیں دنیا دار پہ بھی آ جاتے ہیں دنیا غم کا گھر ہے میرے مرشد فرماتے تھے دنیا غم کا گھر ہے دوست ابھی ہمارے ایک دوست کسی مشکل میں گرفتار ہو گئے چار پانچ دن ان کو بہت پریشانی میں گزرے اور جیسے ہی وہ پریشانی دور ہوئی اس قدر وہ خوشی میں ان کا ٹیلی فون آیا اس قدر خوش کیا بھائی بڑے اور دعائیں کام آئیں اور یہ وہ شکریہ ادا کرنے لگے ہمارا ہم نے دعائیں کی ان کے لیے بے شک اب یہ کس کی دعا قبول ہوئی تو اللہ ہی کو معلوم ہے تو بہرحال بتانا یہ مقصود ہے کہ پانچ چھ دن اس قدر مشکل اور پریشانی میں گزرے اس کے بعد جب وہ آزاد ہوئے تو فون آیا کہ بہت خوشی میں فون آیا ہم نے کہا دیکھو ابھی اس سے پہلے اس مصیبت آنے سے پہلے بھی وہ کوئی زیادہ خوش نہیں نہیں تھے مشکلات تھیں لیکن اب ایک بڑی مصیبت آ گئی اس کے بعد اس قدر خوش ہو رہے ہیں قدر خوش ہو رہے ہیں اتنی بڑی مصیبت سے تو جنتی جب جنت میں جائے گا تو دوستو ایسے ہی خوش ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوگا جبھی تو کہے گا الحمد للہ جنت میں جیسے ہی داخل ہوگا اس قدر سکون اور خوشی اور اطمینان اور مزے اس کو آئیں گے پھر وہ کہے گا کہ الحمد للہ الزی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہمیشہ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ موت کو بھی بلا کر ایک جانور کی شکل میں بلائیں گے مینڈے کی شکل میں اور فرمائیں گے کہ آج سے جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا پہلے اس کو ذبح کروائیں گے یہ موت ہے اور یہ آج سے ہم نے موت کا خاتمہ کر دیا اب کبھی کسی کو موت میں نہیں آئے موت نہیں آئے گی جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہے گا تو کس قدر خوشی ہوگی وہاں جنتیوں کو دوست پھر بھی اللہ تعالیٰ بس نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا کیا آج تم لوگوں کو کوئی کمی ہے جنتی کہیں گے نہیں یا اللہ آپ نے ہم کو جنت سے نجات دے دی جہنم سے نجات دے دی اور جنت آپ نے عطا فرما دی ساری نعمتیں جتنا وعدہ آپ نے کی تھے سب پورے ہو گئے اب اور کیا رہ گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اپنے حجاب ہٹا دیں گے اپنا دیدار کروائیں گے جنتیوں کو اور اللہ کے دیدار میں جنتیوں کو اس قدر مزہ آئے گا کہ جنت کی کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ دیدار کرواتے رہیں گے تو جنتیوں کو کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی بھائی کہاں خالق اور کہاں مخلوق جنت تو مخلوق ہے دوستو اور اللہ تو اللہ ہے ان کا نام اتنا بڑا ہے ان کا نام اتنا شاندار اور مزیدار ہے جو ان کا نام لیتا ہے اس کو دنیا ہی میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ آ جاتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ تمام لذات کے تمام کائنات کی لذات کے خالص ہیں تمام کائنات کے حسن کے خالص تمام سیبوں اور انگوروں اور انار اور کیا کیا کچھ جو لذات اللہ نے پیدا کیے ہیں تمام تر شہد کے خالص تمام تر کائنات کے گنوں کے خالص اور گنوں کے اندر میٹھے رب کے خالص وہ جب ان کا نام لیتا ہے بندہ لیکن تب کہ جب اس کے قلب کی صفائی ہو چکی ایک عام آدمی اللہ اللہ کرے وہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ایک تھوڑی سی محنت اور مجاہدہ کیا ہوا شخص ہے کسی شہر کی تربیت سے اس اس نے اپنے قلب قلب کی کی صفائی صفائی کرنی شروع شروع کر کر دی دی ہے ہے جب تو کو مزہ آنا شروع ہو گیا اور پھر اس نے اور زیادہ ترقی کی اور زیادہ قلب کی صفائی شروع کر دی اور زیادہ قلب کی صفائی نصیب ہو گئی تو حتیٰ کہ اس کے قلب سے تمام رضیلا جو ہے وہ بدل کر اخلاق حمیدہ میں تبدیل ہو گیا جتنے برے برے اخلاق تھے غیبت کا گناہ غیبت کی بیماری جھوٹ کی بیماری چغلے کی بیماری غصے کی بیماری اور بدگمانی کی بیماری حسد کی بیماری اور عجب کی بیماری اور تکبر کی بیماری یہ سب باطنی امراض جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وہ ضرور واہر و وباطینہ کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو ہم میں سے اکثر الحمدللہ یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ ظاہر کا خوب خیال کر لیتے ہیں ماشاءاللہ یہاں مجمع خوب لگا ہوا ہے سب کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کے داڑھی ہے اتنا دل خوش ہوتا ہے دیکھ کر ایک مٹھی داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل کتنی خوشی ہوتی ہے تو ظاہر کا اہتمام تو ہم میں سے اکثر کر لیتے ہیں دوستوں لیکن افسوس کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑتا ہے کہ باتیں چونکہ نظر نہیں آتا نا ہم لوگ اکثر اہل ظاہر ہیں ظاہر سے ہم لوگ معاملہ کر جاتے ہیں لیکن باطن اکثر نظر نہیں آتا اس لیے اس سے غفلت ہو جاتی ہے باطن بنانا بھی ایک محنت ہے دوست باطن جب تک نہیں بنے گا دین کامل نہیں ہوگا اور جب باطن بن جائے گا تو دل کی آنکھوں سے اللہ کا مشاہدہ کرے گا ہاں انتابود اللہ کا کا ترا ہو جائے گا کیا انتابود اللہ کا انا کا طرح کیا مانے حدیث پاک ہے حدیث قدسی ہے کہ تم ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو سب سے اعلیٰ درجہ گویا سے ابھی دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ مقام نصیب ہو جاتا ہے دل کی صفائی سے قلوب کی صفائی سے اخلاق رضیلا جب نکل جاتے ہیں غیر اللہ دل سے نکل جاتا ہے معاشرے کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور بیوی بچوں کے جو ہے وہ لان تان کا رشتے داروں کے لان و لانت و ملامت کا خوف دل سے نکل جاتا ہے تمام غیر اللہ ہے اسی طرح تکبر دل سے نکل جاتا ہے حجب دل سے نکل جاتا ہے حجب مانے اپنے آپ کو اچھا جاننا کہ میں اچھا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں تصویر لیے بیٹھا ہوں میں اور لوگوں سے اچھا ہوں یہ عجب ہے اپنے آپ خود پسندی اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے فرمایا کہ جو شخص اپنی نگاہوں میں اچھا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے اور جو اپنی نگاہوں میں گرا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑھیا ہوتا ہے دیکھیے ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اس وقت حضرت علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے جب یہ آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہاضا ابو ذر ہاں کہ یا رسول اللہ یہ ابو ذر ہے اچھا یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ تو آسمانوں کے باسی ہیں آسمانوں میں رہنے والے ہیں یہ مدینے کے باسی ہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کیسے معلوم کہ یہ ابوذر ہیں آپ کیسے جانتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حاضہ اشہر عندنا من شہرت عندکم یہ یا رسول اللہ یہ ہمارے یہاں مدینے والوں سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں فرشتوں کے اندر اچھا کہا وجہ با تھا کیا وجہ ہے یہ کیوں یہ مشہور ہیں آپ کے ہاں تو کہا کہ دو وجہ بیان کی ہی فی نفسی ہی کہ یہ وہ ہے وہ ذات ہیں جو اپنے آپ کو سب سے کمتر جانتے ہیں چھوٹا جانتے ہی فی نفسی اپنے آپ کو سب سے کمتر جانتے ہیں دیکھا آپ نے اپنے آپ کو سب سے کمتر جاننے کا کیا انعام ملا کہ اللہ کی یہاں شہرت ہے اللہ کی عزت ہے ہم اللہ کی یہاں عزت ہے اور فرمایا میرے مرشد محبوب نے کہ حضرت تھانوی نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی نگاہ میں اچھا ہوتا ہے اللہ کے ہاں سب سے برا ہوتا ہے اور یہاں تک کہ اتنا برا ہو جاتا ہے کہ سور اور کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے تو دوسری وجہ بھی بیان کر دوں اصل موضوع تو توازوں کا تھا اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا لیکن دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان فرمائی سورہ لم ولم ولم احد کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں پہلی وجہ کیا بیان فرمائی کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے اور اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا کسی ولی کامل کی صحبت کے بغیر ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں ہے کوئی آدمی اپنے آپ کو گالیاں بھی لے لے کہ تو سب سے برا ہے تو کمینہ ہے تو فلانا ہے ٹماتا ہے لیکن یہ کہنے سے جو ہے اس کو نصیب نہیں ہوگی اپنے آپ کو کمتر سمجھنا کمتر تو جب سمجھنا نصیب ہوگا جب کوئی شیخ ہے بھری مجلس میں ڈانٹ دیتا ہے ارے تم نے کیا غلطی کر دی اب سب کے سامنے مٹی پلیٹ ہو گئی شیخ نے مٹی پلیٹ کر دی تو کیا فرمایا کہ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں یار کام ہی نہیں کرتا شیخ کی پگڑی اچھالی جائے کیا کچھ یاد نہیں آ رہا بہرحال بڑی مجلس میں جب شیخ ڈانٹ دیتا ہے تب انسان کو جو ہے اپنے اپنے اپنے آپ کو وہ کمتر دکھائی دیتا ہے کہ یہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی اب شیخ کو یہ حکارت سے تھوڑی ڈانٹتا ہے اور ہر ایک کو تھوڑی ڈانٹ دیتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے وہ وہ جانتا ہے کہ کس کو کس درجے کی ڈانٹ پڑنی چاہیے کس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا چاہیے کسی کی اصلاح محبت سے ہوتی ہے کسی کی اضلاع ڈانٹ سے ہوتی ہے کسی کی زیادہ سختی سے ہوتی ہے کسی کی کم سختی سے ہوتی ہے اگر یہ سب چیز شیخ اس فن سے واقف نہیں ہے تو وہ شیخ بنانے کے قابل بھی نہیں وہ شیخ بنانے کے قابل بھی نہیں ہاں ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے نیست معشوقی ہمیں زلف چلیپا داشتن نیست معشوقی ہمیں زلف چلیپا داشتن درد سر بسیار باشد پاس دلہا داشتہ فرمایا کہ یہ لمبے لمبے بال بڑھا لینا اور اونچی ٹوپی پہن لینا اور لمبے کرتے پہن لینا یا لنگی پہن کے چل لینا یہ مشقت یہ نہیں ہے اپنے ظاہر بنا لینا یہ مشقت نہیں ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے درد سر بسیار باشت یہ ایک درد سر ہی ہے ہر ایک کے دل کا پاس رکھنا کہ کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے ہر ہر شیخ کامل جو ہے ہر انسان کو ایک ڈنڈے سے نہیں ہانکتا بلکہ ہر ایک کے ضرب کے مطابق اس کا علاج کرتا ہے اس کو تربیت دیتا ہے یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے دوستوں پیڑھی مریدی ہم بھی پہلے یہ سمجھتے تھے ہم دیکھتے تھے دوسروں کو کہ بھائی بڑے واہ واہ ہو رہی ہے جوتیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور پیچھے پیچھے لوگ چلے جا رہے ہیں واہ واہ ہو رہی ہے بیانات بھی ہو رہے ہیں بڑے مزیدار زندگی ہے بھائی لیکن جب سے ہم نے ہمیں <laughs> یہاں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم تو پل سرات پہ چل رہے ہیں بھائی یہ آسان چیز نہیں ہے کو ہاں یہ بڑے ہر وقت خوف رہتا ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے میاں ناراض نہ ہو جائے گا تو بہرحال یہ بات کر رہا تھا کہ عجب عجب کی بیماری خود پسندی کی بیماری اسی طرح تکبر ہے تکبر کی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی کیا ہے بطر الحق وغم تنات دو جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی کیا بلاغت تھی دو جملے میں تکبر کی وضاحت کر دی تکبر کس کو کہتے ہیں بطر الحق حق بات کا انکار کرنا حق بات کا انکار کرنا غم تو ناس اور لوگوں کو اپنے سے حقیق سمجھنا لہذا تکبر کی ایک شاخ عجب ہے کسی کو عجب ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو تکبر بھی ہو کیونکہ تکبر کی کیا تعریف ہے بطر الحق حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جان مثلا کوئی کسی کے داڑھی نہیں اب اس کو حقیر سمجھ رہا ہے ہمارے کو داڑھی ہے اس کی داڑھی نہیں بس یہ تباہ ہو گیا ہے شخص معلوم نہیں کتنے بے داڑھی والوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیں وہ مالک ہیں اسی لیے فرمایا مالک کی یہ امید تھی کتنے بے داڑھی والے ہم نے دیکھے جو جانے دنیا سے جانے سے پہلے پہلے ان کی ماشاء اللہ ایک مٹھی داڑھی آ گئی اور ایسے بھی واقعات ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے کہ ایک مٹھی داڑھی رہی زندگی بھر اور جاتے جاتے شیطان نے بہکایا صاف کر کے دے تو بھائی ڈرتے رہنا چاہیے کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے کوئی بے نمازی دیکھا یا کوئی کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھا بس حقیر جان لیا کہ ہم اچھے ہیں یہ برا ہے تو بس یہ تکبر کی علامت ہے بطر الحق حق کا انکار کرنا اور غم تو ناس لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر کی بیماری ہے یہ سب باطنی امراض ہے دوست بدنگاہی کی بیماری ہے اب نگاہ سے دیکھ رہا ہے ہاں، نامحرم عورتوں کو اور کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کون کسی کو فرصت ہے کہ راہ چلتے کوئی دیکھتا ہے کہ کوئی عورتوں کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھتا کوئی بھی نہیں دیکھتا دیکھ لے گا تو کسی مخلوق کو تو پتہ نہیں چلے گا لیکن ایک ذات دیکھ رہی ہے اوپر ایک ذات اوپر سے دیکھ رہی ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان اللہ دیکھ رہا ہے علم اللہ اللہ تعالیٰ فرمارے مخلوق کو آنکھیں دی ہے وہ خود نہیں دیکھتا ہوگا جو خرب و مخلوق کو آنکھیں دینے پر قادر ہے اور اس نے دیے بینائی دی ہے کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہوگا علم یعلم بھی اللہ اللہ یار کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا تو لیکن فرمایا میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سب جانتے ہیں کہ میرے مرشد کا سب سے بڑا مضمون ساری زندگی یہی رہا ہے نگاہ کی حفاظت کیا کیا خوبصورت بات ہے کیا زبردست تعلیم ہمارے حضرت ہمیں دے گئے کہ آپ کی حفاظت کر لو اللہ والے بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ اللہ والا کون ہوتا ہے دوستو وہی جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے وہی بچ سکتا ہے جس کو ہر وقت یہ استحظار ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور نگاہ کی حفاظت ہی وہ عمل میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر آدمی دیکھ رہا ہے لیکن ہر ایک کو فرصت نہیں ہے اس کو خوف نہیں ہے کہ کوئی مجھے کہے گا میاں تم دیکھ رہے ہو اتنی بے پردگی ہے کوئی دیکھتا جا رہا ہے کسی کو کیا پتا لیکن نگاہ کی حفاظت وہی شخص کرے گا جس کو انتظار ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے مخلوق دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی کوئی ذات مجھے اوپر سے دیکھ رہی ہے لہذا جو نگاہ کی حفاظت کرے گا لازم ہے کہ اس کو اللہ کا استحظار ہر وقت ہے بس یہی دوستو یہی تو دولت ہے کہ ہر وقت یہ استحظار رہے دل میں اللہ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کوئی میرا مالک ہے کوئی میرا خالق ہے کسی کے پاس مجھے لوٹ کر جانا ہے اور حساب کتاب دینا ہے ایک ایک لمحے کا حساب کتاب یہاں لکھا جا رہا ہے پھر ومن عمل نسفال اظہر رسم عمل نسفال اظہر رسنگ را جس نے کوئی ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو وہ وہاں دیکھ لے گا پا لے گا اور جس نے کوئی شر اور گناہ کا کام کیا ہوگا توبہ نہیں کی ہوگی بغیر توبہ کے مر گیا ہوگا بس اس کو وہاں دیکھ لے گا ہاں توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے تو دوستو یہ جو بات ہو رہی تھی کہ یہ بی مریدی جو ہے یہ نیز ہنسی کھیل نہیں ہے دوستو اور یہ باقاعدہ تعلق کی چیز ہے لیکن شرط بتا دی کہ شرط یہ ہے کہ پیر متبع سنت اور شریعت ہو اور کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو خود بنا بنایا نہ ہو ہمارے حضرت نظاہن عربی میں فرماتے تھے لاتا خزو بابا ملا بابا لہو لاتا خزو بابا ملا بابا لہو جس کا کوئی بابا نہ ہو اس کو اپنا بابا نہ بناؤ <laughs> تو بھائی یہ دیکھ لو کہ بزرگوں کے سلسلے سے اس کا تعلق ہو بزرگوں کا اعتماد اس پہ ہو بزرگوں کی اجازت ہو اس کو پھر پھر جو ہے کسی کامل کو پکڑ لو دوستو زندگی کو ضائع مت کرو زندگی کو ضائع مت کرو زندگی یہ ایک ہی دفعہ ملی ہے دو بار نہیں ملے گی تو نہیں ملے گی ہم یہاں کتنی دفعہ اشار پڑھتے رہتے ہیں کہ جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا ہاں یہ ہے ارشاد قطب زمانہ ایسی دنیا سے کیا جی لگا دوبارہ زندگی نہیں ملے گی دوست یہی زندگی ہے جو کرنا ہے اسی میں کر لو پاک صاف ہو کر اللہ کے پاس جاؤ بتائیے کون چاہتا ہے کہ اللہ کے حضور ہم گندے سندے حاضر ہوں ہر ہر انسان یہ چاہے گا کہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوں تو بالکل پاک اور صاف ہو کر تو ظاہری بیماریاں ہم چھوڑ دیں لیکن باطنی بیماریاں ہم رکھے رہیں اور اللہ کے حضور اس حال میں حاضر ہوں کیسا رہے گا دوستو تو اس لیے اصلاح باطن کی فکر بہت ضروری ہے اور ہمت اور فکر اور اہتمام اور انتظام کے ساتھ یہ سب کام کرنا ہے دوستو پھر جس دن یہ قلب صاف ہونے لگے گا پچاس فیصد بھی صاف ہو جائے گا تو یہ ایک دفعہ اللہ کا گے تو سارا عالم شربت روح افزا سے بھرا ہوا نظر آئے گا آج ہم اللہ کا نام لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں مزہ نہیں آتا ہمارا دل نہیں لگتا نام اللہ کا لیے جاؤ لیکن ساتھ میں قلب کی صفائی کی کوشش کرتے رہو قلب صاف جس دن ہو جائے گا پھر آپ دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھو دل کی آنکھوں سے دوستو اللہ کا مشاہدہ اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کرو گے ہاں قلب کی صفائی ضروری ہے دوستو کیونکہ فرمایا ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہم شعر سناتے رہتے ہیں درد دل دے کے اس نے مجھ سے یہ ارشاد کیا درد دل دے درد دل کیا چیز ہے دوستو اللہ کی خاطر اپنے دل کو توڑنا اللہ کے قانون کی خاطر خود غم اٹھا لینا اللہ کا قانون نہ توڑنا یہ ہے درد دل یہ وہ درد نہیں ہے جو آپ کو ہسپتال پہنچا دے گا یہ درد بڑا لذیذ درد ہے یہ وہ درد ہے کہ جس درد کو اگر کوئی بادشاہ مانگے کہ میری سلطنت پوری کی پوری لے لو اور اس کی حکومت بھی پوری کی پوری لے لو یہ درد جو اللہ کی محبت کا تم کو حاصل ہے یہ ہمیں دے دو تو وہ بادشاہ کی سلطنت کو ٹھوکرا دے یہ وہ درد ہے اس کی مثال بہت ادنا سی ہوں سمجھ لو کہ کوئی شخص شامی کباب مرچ چٹپٹا کھا رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اس کے چٹپٹے مسالے کی وجہ سے تو کوئی آ کے دوست کہتا ہے کہ لاؤ بھائی تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے شامی کباب کھانے میں سیخ کباب کھانے میں لاؤ یہ کباب ہم کو دے دو تم کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہے گا ہنسے گا کہے گا بھائی یہ لذت کے آنسو ہیں یہ میں آپ کو کباب نہیں دے سکتا یہ تو لذیذ چیز ہے میں آپ کو ایسے چھوڑ دوں اللہ کی محبت اللہ کی محبت کا غم اللہ کی محبت کا درد دوستوں اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی لغت میں کوئی ایسے الفاظ ہے نہیں جو اللہ کی محبت کے غم کو بیان کر سکتے بس مثال ہی دے سکتے چپر رامی زباہ ہے حیرانی شبد مولانا رومی فرماتے ہیں دل بر چپر جب اللہ کے عرش اعظم سے میرے محبوب حقیقی کی خوشبو میری طرف آتی ہے تو ساری دنیا کی زبانیں بیکار ہو جاتی ہیں اس محبت کی لذت کو بیان کرنے دوستو یہ دولت حاصل کرنی چاہیے یہ یوں ہی بس لفاظی کر کے ہم چلے جائیں اور ہم بیان سن کے گھروں کو چلے جائیں ہاں بھائی بہت اچھا بیان تھا بڑی اچھی بات ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک نعمت ہے بھائی کہ اللہ نے ہم کو نیک صحبت کی توفیق عطا فرمائی ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہاں آنے والا ہر شخص اپنے ساتھ ستر ستر ہزار فرشتے لے کر آتا ہے ابھی سے ہے بھی ہے ستر ستر ہزار فرشتے ہر اس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں کہ وہ جو شخص اللہ کے لیے کسی سے ملنے جاتا ہے حدیث قدسی ہے بھائی اور ایسی مجالس کو اللہ کی رحمت ڈھاپ لیتی ہے ہاں اور اللہ تعالیٰ سے فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ عمل وسلفی کا اللہ یہ آپ کے لیے ملنے جا رہا ہے اس سے اللہ ان وسلفی کا کا دل ہو دیکھو کتنی بڑی دعا دیتے ہیں بس آپ اس کو اپنے سے ملا لیجئے کیونکہ آپ کی خاطر ملنے جا رہا ہے تو جو محبت للحق ہوتی ہے دوستو وہ محبت بالحق ہوتی ہے جو اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے اللہ اس محبت کو اپنے رجسٹر میں اپنے کھاتے میں اپنی محبت کے کھاتے میں رجسٹر فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ملنے کیا فرشتوں کی کتنی بڑی دعا مل جاتی ہے دوستوں یہاں آنا کوئی کم قیمت نہیں ہے معمولی نہیں ہے بہت بڑی نعمت ہے دوستو قیامت کے دن یہی مجالس سے ہم فخر کریں گے شکر کریں گے اللہ کا کہ اللہ آپ نے توفیق دی ہم کو وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری زی اس کا حاصل رہے ہاں، یہ یہ مجالس کو بڑی نعمت سمجھنا چاہیے یہ مجالس معمولی مجالس نہیں ہے ہاں یہ یہ نہیں کہ جو ہے یہاں آئے تو بس یہ اللہ اللہ کیا ذکر کیا ہے تو کچھ ہوا ہی نہیں بھائی نہیں صرف اللہ کی محبت میں آنا اور یہاں تھوڑی دیر بیٹھ جانا یہی کافی ہے اگر کوئی بیان نہ بھی ہو بیان نہ بھی ہو بیان شرط نہیں ہے دوستو ابھی ہم نے آیت پڑھی یا اللہ پون اے ایمان والے تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت میں رہ پڑو صادقین کی صحبت میں اللہ والوں کی صحبت میں صادقین اس لیے فرمایا کہ سچے ہوں تقوی میں کوئی بناوٹی پیر نہ ہو جال ساز نہ ہو کوئی نذرانے حلوے مانڈے کھانے پینے والا پیر نہ ہو کوئی سفارش کرانے والا پیر نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے متقین کے بجائے یہاں صادقین نازل فرمایا کہ دیکھ لو کہ یہ لوگ صادق بھی ہیں یا ایسے جھوٹے لوگ ہیں جھوٹی چیز ہیں ہاں تو میرے مرشد فرماتے تھے کہ کون صادقین ان کے ساتھ رہنے کا حکم ہے بیان کا تقریر کا کہیں وعدہ نہیں ہے کہیں نہیں فرمایا کہ ان کے بیانات سنا کرو ان کی تقریریں سنا کرو بلکہ کیا فرمایا کون بس ان کے ساتھ رہ پڑو تو یہاں محض چلے آنا اور یہاں تھوڑی دیر کو بیٹھ جانا چاہے بیان ہو یا نہ ہو دوستو یا آپس میں مل بیٹھنا اللہ کے لیے یہی مجالس آسمان والے ہم جس زمین والے جس طرح ستاروں کو تکتے ہیں چمکتے دمکتے آسمان پہ نظر آتے ہیں آسمان والوں کو یہ مجالس ستاروں کی طرح چمکتی دمکتی نظر آتی ہے ہاں۔ اب سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کتنا اکرام کا معاملہ فرمایا کہ ایک ایک بندہ ستر ہزار فرشتے لے کر آیا ہے اپنے ساتھ نورانی مخلوق پاکیزہ مخلوق اور ہر بندے کے ساتھ اگر ستر ہزار فرشتے موجود ہوں گے تو یہاں کتنی پاکیزگی ہوگی ماحول کتنا پاکیزگاہ پاکیزہ ہوگا اسی لیے اللہ والوں کی مجلس میں جاتے ہیں تو گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آتا کیوں نہیں آتا اس لیے کہ تمام مجلس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور وغشیت ہم ہمرحما اللہ کی رحمت ایسی مجالس کو ہوئے ہوتی ہے کتنی بڑی نعمت لیکن بھائی اس ان مجالس میں آنے جانے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے اپنی اصلاح باطن کا جس کے ہم نے امراض آپ کو چند امراض بتا دیے خیر دنیا ہے دنیا کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نہیں خوف کرتا اپنی امت پر تندرستی اور فخر کی بلکہ مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت پر یہی ہے حب دنیا مال کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائے میری سنا آپ نے ہاں مگر مال کی مال ہونا نفسی ہی برا نہیں ہے دوست سمجھ لیں کہ مال کا ہونا برا نہیں ہے اس کا استعمال اچھا یا برا ہونا میرے مرشد فرماتے تھے کہ دنیا ایک سانپ ہے سانپ تو اس لیے اس کو اگر رکھنا ہو تو پہلے اس کا منتر سیکھ لو سانپ کا ایک منتر ہوتا ہے جس منتر سے پھر کاٹتا نہیں یا ڈستا نہیں تو اس کا منتر پہلے کسی اللہ والے سے سیکھ لو کہ دنیا ہاتھ میں ہو جیب میں ہو لیکن دل میں نہ ہو میرے مرشد فرماتے تھے کہ کار بھی ہو کاروبار بھی ہو لیکن دل میں یار ہو دل میں اللہ کی محبت ہو جیسے کشتی ہے پانی پر چلتی ہے کشتی کے لیے پانی کتنا ضروری ہے اگر پانی نہ ہو تو کشتی کہاں چلے گی لیکن اگر یہی پانی جو ہے کشتی کے اندر داخل ہو جائے پھر کیا ہوگا دوستو دوستوں کشتی ڈوب جائے گی نا اس لیے مال ہماری زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے دین پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے جنت کو خریدنے کا ذریعہ بھی ہے دوستو اگر مال نہ ہو تو مال والے یہ مساجد بناتے ہیں مساجد بھی نہ بنے مدرسے بھی بند ہو جائیں سارے تو مال نعمت ہوا کہ نہیں ہوا بچی ہے کہ اس کو صحیح جگہ خرچ کر دیا جائے اور اگر اس سے گناہ کے کام شروع ہو جائیں گے تو یہ حالات کرنے والی ہے یعنی دل میں مال کی محبت آ گئی تو یہ سمجھ لو کہ ہم ہلاک ہو گئے تو اس لیے ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے سے دنیا ہے ابھی بتا دیا عجوب ہے تکبر ہے حسد ہے حسد کی معنی ہے کہ کسی کسی بھی بھائی کے پاس کوئی نعمت ہو دنیا کی یا دین کی اس کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت جاتی رہے یہ اس غم نے کوڑنا اور گلنا کہ اس کو کیوں شہرت ہو رہی ہے یہ کیوں آگے جا رہا ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے دین میں بھی ایسے لوگ ہیں اور دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں اللہ اپنی پناہ میں رکھے حسد ایسی بری بیماری ہے ہمارے شاہ محمد احمد صاحب مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو ہاں خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض جہنم کی طرف تم کیوں چل رہے ہو فرماتے تھے حسد کرنے والا جیسے کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ حسد جو ہے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے ہاں؟ نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد تو یہ تمنا کرنا کہ سامنے والے کے پاس یہ نعمت نہ رہے اس کے زوال کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے اگر مال ہے مال کا حسد ہو جاتا ہے اس کے پاس اتنا مال کیوں ہے خدا کرے اس کو نقصان ہو جائے دل ہی دل میں سوچ رہا ہے تو یہ یہ ایک تو حسد کرنے والا کبھی خوش رہ نہیں سکتا ہمیشہ غم میں رہے گا غم میں گل گل کے مر جائے گا ایک تو یہ مرض ہے حسد کا خطرہ کہ غم میں مر جاتا ہے گل گل گلا دیتا ہے اور دوسرے یہ کہ اس کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے تو دنیا دنیا میں میں بھی بھی داری یہ ہوتا ہے کہ مال دیکھ کے جل جلتے ہیں کسی کے پاس حسن دیکھا کہ یہ حسین ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے زوال کی تمنا کہ یہ اس کے حسن کو زوال ہو جائے یہ تمنا اسی طرح دین میں بھی یہ شیطان بہکا دیتا ہے کسی کو زیادہ شہرت ہو رہی ہو کسی کے مجمع زیادہ لگنا شروع ہو گیا دین زیادہ اس سے اللہ تعالیٰ پھیلا رہے ہیں اس سے حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ میرے پاس کیوں نہیں آ رہے اس کے پاس کیوں آ رہے ہیں یہ سب حسد ہے یہ بیماری ہے بات نہیں دوستوں تکبر کی ہے عجب کی ہے بدگمانی بدگمانی بہت عام ہے اب کسی بھائی سے بس بدگمانی لے لی کہ اس نے ہمارے لیے برا کیا برا چاہا حالانکہ اس بیچارے کو خبر بھی نہیں ساس نن بھاوت کے اندر بہت یہ بیماری ہے بدگمانی کی کہ وہ ساس جو ہے بہو سے اور بہو ساس سے یا نندوں سے یہ سب بدگمانیاں گھر کے اندر بہت پیدا ہو جاتی ہیں غیبت کا مرض ہے غیبت اس قدر خطرناک ہے اس کو تو قرآن پاک میں دل اہتمام فرمایا گیا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا فرمایا کہ کیوں مردہ بھائی کا گوشت کھانا کیوں فرمایا اس نے کیا حکمت ہے اس طرف سے کراہت دلانے کے لیے اللہ نے یہ مثال کیوں دی ہے فرمایا مردہ بھائی اس لیے فرمایا ہے کہ غیبت ہمیشہ پیٹ پیچھے ہوتی ہے نا اس کے سامنے تو نہیں ہوتی جب پیٹ پیچھے ہوتی ہے تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ تو مثل مردہ کے ہے جیسے مردہ یہاں ہو اگر اس کی برائی کر رہے ہوں تو مردہ اٹھ کے کہے گا کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے تو جو موجود نہیں ہے وہ مثل مردہ کے ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ بتا نہیں سکتا کہ بھائی میں ایسی بات نہیں ہے بھائی وضاحت نہیں کر سکتا تو غیبت ہے اور غیبت کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہے بھائی آنکھ کھول کے سنیں آنکھ کھول کے سنیں بھائی جو لوگ سو رہے ہیں ان کو ذرا ٹھونکا دیجیے اور جو آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں ان کو ذرا ہوشیار کر دیجئے بھائی اپنے ارد گرد دیکھیں کون لوگ آنکھیں بند کیے ہوئے بعض لوگ سو رہے ہیں ابھی ابھی بھی سو رہے ہیں سوئیں مت آنکھ بند مت بند کریں میں ایک گھنٹے کا سفر کر کے یہاں آتا ہوں اپنا پیسہ خرچ کر کے آتا ہوں اور آپ لوگوں کی محبت میں آتا ہوں اور میری اب طبیعت بھی متحمل نہیں ہے سفر کی مجھے اب نظر بھی کم آتا ہے رات کو میں مجھے بہت دشواری ہوتی ہے سڑکوں پہ اس قدر اندھیرا ہے اسٹریٹ لائٹ بند ہوتی ہے بڑی مشکل سے میں گاڑی چلا کر یہاں آتا ہوں تو یہ تھوڑی دیر کی میں بات کرتا ہوں تو اس نے کوئی صاحب سوئے نہیں مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ میں اتنی محنت کر کے آؤں اور لوگ جو ہے اس کو ہاں یہ اور بات ہے اگر فائدہ جس کو نہ ہوتا ہو تو اپنا کوئی دوسری جگہ جا سکتا ہے کوئی زبردستی تو نہیں ہے کہ یہیں آؤ جس کو فائدہ نہ ہو وہ اور جگہ چلا جائے لیکن بھائی جو آتا ہے محبت سے وہ اس وقت کی قدر کرے آنکھ بند نہ ہونے دے اپنی تو کیا بات ہو رہی تھی ہوں ہوں نہیں حسد کے بارے میں تو بات ہو گئی غیبت کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ غیبت جو ہے غیبت کے بارے میں لوگوں کو ایک غلط ہے نہیں لوگ یہ کہتے کہ ہم وہی بات تو کہہ رہے ہیں جو عیب اس میں ہے اسی کو تو بیان کر رہے ہیں سچ بات تو کہہ رہے ہیں ہم غلط تھوڑی بول رہے ہیں جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں تو بھائی دوستو یہ یاد رکھو کہ اسی کو غیبت کہتے ہیں غیبت اسی بات کو کہتے ہیں جو عیب کسی بندے کا اس کے پیچھے بیان کیا جائے جو عیب اس میں موجود ہو وہی غیبت ہے اسی سے قرآن پاک نے کراہت دلائی ہے کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ لہٰذا غیبت مت کرو اسی کو حرام قرار دیا اللہ نے اور جو عیب اس میں نہ ہوگا وہ بیان کرے گا وہ تو تہمت ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے یہ یاد رکھیے اور غیبت کرنے والے کس کو بھی حدیث کے پاک میں مفلس فرمایا گیا قیامت کے دن مفلس کون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوگا مفہوم عرض کر رہا ہوں صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جو بالکل تنگست ہو مال نہ ہو یہ فرمایا کہ نہیں قیامت کا مفلس وہ ہوگا کہ جس نے خوب نیکیاں کی ہوں گی اور پھر اس نے کسی کی غیبت بھی کی ہوگی اور قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ غیبت کرنے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں جس کی غیبت کی تھی اس کو دے دی جائیں گی مفلس ہو گیا کہ نہیں یہاں سے کما کے گیا لیکن غیبت کی نظر کر دی ساری نیکیاں وہاں جا کے اسے معلوم ہوا کہ میں نے فلاں فلاں کی غیبت کی تھی اس غیبت کی وجہ سے میری نیکیاں جس جس کی غیبت کی تھی یعنی اس کی پیٹ پیچھے برائی کی تھی سب اس کو دے دی گئی اور پھر اسی پہ بس نہیں بلکہ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں اور غیبت کا پلڑا بھاری رہا پھر بھی تو اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں جس کی غیبت کی تھی اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں تو دوستو یہ جو امراض باطنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کی اصلاح ضروری ہے کہ نہیں یہ بتائیے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کی اہمیت ہے کہ نہیں اتنی بات سے کچھ اہمیت واضح ہوئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دینا ضروری ہے کہ نہیں ہے اور چھوڑ دینے کے لیے یا تو ہم یہ دعویٰ کریں کہ بھائی ہم ہم بالکل نہیں کرتے چھٹکارا ہے ہمیں ہمیں بالکل حسد نہیں ہے ہم تمام امراض ظاہری باطنی سے ہم پاک ہیں یا تو یہ دعویٰ کرے کوئی تو میرے مرشد نے یہاں پر فرمایا کہ جو شخص یہ دعوت کرے کہ ہم بالکل پاک ہیں تو سب سے بڑا جرم تو اس کا یہی ہے جو اپنے آپ کو پاک کہہ رہا ہے کیونکہ قرآن پاک کا واضح حکم ہے بلا سکم اپنے آپ کو پاک مت کہو فرمایا کہ پاک کرنا تو فرض ہے پاک سمجھنا حرام ہے میں اپنے آپ کو پاک سمجھوں یہی سب سے بڑا بت میرے اندر غیر اللہ کا تو سب سے بڑا یہی موجود ہے کہ میں اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوں عجب ہے تکبر ہے سب کچھ ہے میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں تو ایک سب سے واضح لوگوں کو ہم نے مشورہ دیا کہ بھائی اصلاح اخلاق یہاں تقسیم بھی ہو چکا ہے رسالہ ہمارے حضرت کا رسالہ ہے یہی اخلاق رضیلہ سے متعلق جو ابھی آپ سے عرض کیے تو ان سے متعلق رسالہ ہے تو حضرت کا معمول بھی یہی شریف یہی تھا کہ بھائی بتلاتے تھے کہ اس کا مطالعہ کریں اور جو عیب اپنے اندر محسوس کریں وہ اپنے شیخ کو لکھیں کہ ہم سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے برائے مہربانی ہم کو تدبیر بتائیے تو بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا کہ ہمیں تو یہ عیب دکھائی دے نہیں رہا اپنے اندر اب کیا جواب دیں اس کو بتائیے کیا جواب ہوگا اس کا تو حضرت نے فرمایا کہ سب سے بڑا عیب یہی ہے یہی سمجھو کہ میرا میرا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ میں میرے اندر مجھے اپنے اندر کوئی عیب نظر نہیں آ رہا یہی بہت بڑا عیب ہے <laughs> یہ ہوتی ہیں اللہ والوں کی باتیں تو میرے دوستو اولیاء اللہ سے تعلق کے بعد اول تو یہ کہ آدمی کہے کہ صاحب نہ ہم تعلق کریں نہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے نہ ہماری پکڑ ہو تو یہ نہیں چلے گا یہ چلے گا نہیں کیونکہ وہاں سوال یہ ہوگا کہ معلوم کیوں نہیں کیا بھائی آپ کوئی ہم میں سے کوئی شخص امریکہ یا دوسرے ملک چلا جائے اور وہاں جو ہے گاڑی چلا رہا ہے بغیر لائسنس کے اب پولیس والے نے پکڑ لیا کہا کہ بتائیے لائسنس وائسنس دکھائیے آپ نے گاڑی چلانا سیکھی ہے کہا نہیں وہ تو ہم نے معلوم نہیں کیا آپ کی بچت ہوگی جان چھوٹ جائے گی کہ اگر اچھا معلوم نہیں کیا چلیے ہمارے مہمان خانے میں وہاں آپ کا انتظار ہو رہا ہے لے جائیں گے نا جیل میں یہ آپ نے لائسنس یعنی ڈرائیونگ کرنا سیکھی نہیں اور آپ گاڑی لے کے چل رہے ہیں کیوں لے کے چلے آپ کیوں معلوم نہیں کیا تو وہاں بھی ایسے ہی معاملہ ہوا معلوم کیوں نہیں کیا ہم نے جب قرآن نازل کیا تم نے کیوں معلوم نہیں کیا کہ ہم نے کیا کیا حکم جی، نعوذ باللہ ہم نے یہ ایسے لو لو نازل کیا تھا کیا ایسے ہی نازل کر دیا تھا تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا تھا تم نے کیوں معلوم نہیں کیا کہ اس میں کیا کیا احکامات تھے ایک شخص تھا اس نے جاہل تھا بالکل جاہل اس نے کہا کہ نہ ہم رمضان کا چاند دیکھیں گے نہ ہم تو روزہ فرض ہوگا چاند دیکھیں گے تو روزہ فرض ہوگا نا تو اس نے کہا ہم چاند ہی نہیں دیکھیں گے جاہل تھا بے چارہ تو کمرے میں بند ہو گیا اور بیس دن تک جو ہے اس کی بیوی اس کی خدمت کرتی رہی کھانا پکانا یہ وہ سب کرتی رہی آخر تنگ آ گئی بیس دن کے بعد اس نے بعض بیویاں ہوتی ہیں جب جلال میں آ جاتی ہیں اس نے تھکائی لگائی اس کو باہر نکالا چل یہاں سے نکل میں تھک گئی تمہاری سے خدمت کرتے کرتے اب وہ وہاں سے بھاگا وحشت میں اور جنگل میں جا کے پناہ لی اب وہ کہا کہ چلو جنگل میں آ گئے ٹھیک ہے یہاں اب باقی دس دن یہیں گزار دیں گے تو ہوا یہ کہ رات کے وقت پیاس لگی تو تالاب سے گیا تالاب میں جو منہ ڈالا تو دیکھا چاند کا اس کے اندر کہا ظالم تو نے ہمیں یہاں بھی نہیں چھوڑا تو روزہ رکھنا ہی پڑے <laughs> تو ایسے نہیں چلے گا بھائی ایسے نہیں چلے گا کہ چاند نہیں دیکھا تو لہٰذا روزہ ہی فرض نہیں ہوا معلوم نہیں کیا تو لہٰذا کوئی سوال نہیں ہوا نہیں ایک سوال اور بڑھ جائے گا دوستوں کہ معلوم کیوں نہیں ہے ہاں معلوم کیا عمل کی کوشش کی پھر اس میں گر گئے عمل عمل میں کمزور رہے اللہ سے استفار کرتے رہے معافی مانگتے رہے نجات ہو جائے گی اللہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی چلو تم نے کیا تو صحیح لیکن ایک آدمی معلوم ہی نہیں کر رہا اور اپنے پٹائی کے ساتھ اپنی زندگی پہ گزار رہا ہے اور یہ یہ تصور کیے بیٹھا ہے تو اس طرح معاملہ نہیں چلے گا وہ جو حدیث پاک کا ایک جز رہ گیا تھا پچھلی دفعہ وہ ابھی مجھے الحمد للہ یاد آ گیا کہ دان دان نفسہ نفسہ ہاں، لما ہے نا القیس من دان نفسہ کہ جس نے عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا نفس کی خواہشات سے نہیں چلا اس کو قابو میں کر لیا نفس کو سواری بنا لیا خود سوار ہوا اس کے اوپر اپنی روح کو اس سے سوار کیا تو عقل مند کون ہے من کئی عقلم القیسو منتان جس نے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا بعد الموت اور موت کے بعد کی اس نے تیاری کری والعاجز من اتبع نفسه ہوا اور عاجز یعنی بیوقوف کمزور بالکل نالائق وہ شخص ہے جس نے جو ہے اپنے نفس کی خواہشات کو گویا اپنا خدا بنا لیا اس کی اتباع کرنے لگا من اصہ ہوا اس کی جائز ناجائز خواہشات کی اتباع کرنے لگا وہ تمنا اللہ اور اللہ سے بڑی بڑی تمنا امیدیں رکھے گی یہ بیوقوف شخص ہے تو یہ چیز ہے دوستوں کہ اس زندگی کی ہم قدر کر لیں جتنی زندگی ہماری باقی رہ گئی ہے اس کو بھائی جہاں مناسبت ہو ہم تو یہ کہتے ہیں جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق کرے اور اتنا دیکھ لے کہ بھائی پیر جس کو بنا رہے ہیں جس کو اپنا بڑا رہنما بنا رہے ہیں وہ جو ہے ہم سے ہمیں اس سے مناسبت ہو دوسری بات یہ کہ متبع سنت و شریعت ہو اور تیسری بات یہ کسی اللہ والے کا اس پر اعتماد ہو اجازت ہو اس سے تعلق کریں دوستوں اور اپنی ظاہر کی اور باطن کی ہم اصلاح کریں یہ ہے اللہ کا راستہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور اس اس کے بغیر نجات بھی نہیں ہے دوستوں بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرنا ہے ارشاد کا تو اب وقت نہیں ہے درد دل دے کے اس نے مجھ سے یہ ارشاد کیا درد دل دے کے وہ درد دل پہ بات چلی گئی نا کہ درد دل کہتے کس کو ہیں بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ گھر کیا مصیبت یہ تو <laughs> ہسپتال پہنچا دے گی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے بھائی دوست کو بتا دیا کہ درد دل جو ہے بڑی لذیذ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دوستوں کو دیتے ہیں یہ ہمارے حضرت کا شعر ہے دشمنوں کو ایش آب و گل دیا آب و گل مانے پانی مٹی یہ سب چیزیں دنیا کی ایش و عشرت کے سامان پانی اور مٹی سے ہی بنے ہیں نا بھائی کہیں اور سے تو نہیں آئے تو دشمنوں کو ایش آب و گل دیا دوستوں کو اپنا درد دل دیا ہاں اور انہی کو غم بھی دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہاں یہ غم وہ قیمتی غم ہے ایسے ہی نہیں بٹتا یہ ہاتھ ہاتھ کو ملتا ہے جیسے خاص خاص کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا مفت میں کتنی بڑی نعمت ہے دوستو جنت کا ٹکٹ اللہ نے مفت میں دے دیا مجانن مجانن کہتے نا <laughs> مفت میں دے دیا مفت میں کتنی بڑی نعمت ہے تو یہ خاص اللہ کا فضل ہو گیا ہم پر کہ ہم کو اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا ورنہ ان کو دیکھو جا کے کافروں کو ان کو خبر بھی نہیں ہے وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ سے دوری کی زندگی عذاب کی زندگی گزار رہے ہیں ظاہر میں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ وہ بڑی ترقی پہ ہیں بڑا مال و دولت ہے بڑے سائنٹیفک طریقے سے زندگی گزر رہی ہے صاف ستھری سڑکیں ہیں میرے دوستوں مسلمان گناہ گار سے گناہ گار شرابی ہو بدکار ہو زانی ہو کیسا بھی ہو لیکن اگر کلمہ اس کے دل میں ہے دوستوں ان ساری ساری ترقیات کو ہیج کر دے گا وہ مسلمان کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں آخری چلا جائے گا اور کافروں کو کافروں کی ترقی سب یہیں فنا ہونے والی ہے وہاں آخرت میں ان کے ذرہ برابر بھی ان کی کوئی خدمت خلق کوئی ہمدردی کوئی مسلمانوں کوئی لوگوں کی جو ہے وہ ہمدردی اور یہ جو فلاحی ادارے ہیں یہ کسی خدمت ان کی کچھ کام نہیں آئے گی اور مسلمان کتنا بھی گناہ گار ہو اگرچہ وہ سزا بھگتے گا جہنم میں کچھ دن لیکن ایک دن اللہ اس کو نکالیں گے اور کیسے نکالیں گے دوستو ایسی اللہ کی رحمت کو جوش ہوگا کیا پوچھتے ہو گے کیا رحمت ہوگی ہاں جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا اللہ تعالیٰ جب سارے فیصلے ویسلے ہو جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ کو رہ گیا فرشتے کہیں گے نہیں مگر اللہ آپ کو پھر رحمت کو جوش آئے گا فرمائیں گے فلاں فلاں فلاں فلاں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال کیوں کہ ان کے دل کے اندر جو ذرہ ایمانی تھا وہ اتنا قلیل تھا کہ فرشتوں کے لیے علم نہیں تھا مگر اللہ تعالیٰ کسی ذرے کو ضائع نہیں کرتے فرماتے ہیں انی لا اجر ذکر اون تھا کسی مرد مومن مرد مومن یا مرد مرد وہ عورت مومن عورت کے ذرا ذرا سے بھی اجر کو وہ ضائع نہیں کرتے سنا آپ نے نا ایسے ہی تھوڑی اللہ نے کوئی نعوذ باللہ اللہ ظالم نہیں ہے دوستو ہم ذرا سا چل کے دیکھیں اللہ کے راستے میں نہ وہ ہاتھ پکڑیں تو پھر کہنا ہاں۔ تو درد دل دے کے اس نے مجھ سے یہ ارشاد کیا ہم اسی دل میں رہیں گے جسے برباد کیا ہاں۔ جس شخص نے ہماری خاطر سے اپنے دل کو توڑا ہمارے قانون کے احترام میں اپنے رشتے داروں کو مایوس کر دیا لوٹا دیا اپنے دفتر والوں کو چھوڑ دیا اپنے بیوی بچوں کو کہہ دیا کہ نہیں بھائی سارے تم کو ہم انڈا بھی کھلائیں گے مرنڈا بھی پلائیں گے اچھے کپڑے بھی دلائیں گے جتنی ہماری جیب میں گنجائش ہوگی سب کام تمہارے کریں گے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے پہلے رشتہ ہمارا اللہ سے ہے ہاں پہلا رشتہ اللہ سے ہے اللہ نہ تم کو پیدا کرتے تو تم ہماری بیوی کہاں سے ہوتی ہم کہاں سے تمہارے شوہر ہوتے پہلا رشتہ ہمارا اللہ سے ہے ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کے رشتہ ہمارا اللہ سے ہاں تو بس یہ جس نے اپنے دل کو توڑا ہمارے قانون کا احترام کیا بس پھر دیکھو کہ ہم اس کو ضرور مل جائیں گے ولدینہ فینا لنا دیا سبولنا جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے کچھ مشقت اٹھاتا ہے کچھ غم اٹھاتا ہے لنا دیا لام تاکید کا ہے نا مولانا لنا دیا ضرور ہم اس کو اپنے راستے اپنے راستے کی طرف توفیق دیتے ہیں کہ ہمارا راستہ چلتا ہے اور ہم اس کو خود مل بھی جاتے ہیں بآر دعوانا الحمد للہ الحمد للہ بولا اچھا حج کا حج کا موسم ہے وقت بھی کم ہے تو ایک قطع ہم آپ کو سنا دیتے ہیں اپنے حضرت کا تو یہ اشعار کی جو جگہ رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی بعض لوگوں کو اشعار کے بغیر مزہ نہیں آتا کہتے مجلس ٹھیک ہی ٹھیک تو کیوں کیوں آئے گا مزہ اشعار کے بغیر اس لیے کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری روح ان اشعار میں کیوں نہیں کیوں مزہ آئے گا پھر بغیر اشعار کی ہمیں بھی مزہ نہیں آتا جب واپس جاتے ہیں کسی دن اشعار پڑے بغیر تو بالکل دل ویران معلوم ہوتے ہیں تو ایک قطع ہے اور حج کا موسم ہے اس تناظر میں آپ اس قطعے کو سنیے دل تڑپتا ہے میرا سینے میں دل تڑپتا ہے میرا سینے میں آئے پہنچوں

اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں اپنایا جانوران جانور سے بھی بدتر زندگی ہے وہ دوستو قلب جس کا نہ ہو مدینے میں قلب جس کا نہ ہو مدینے میں کا گین اس کا جینا ہے کوئی دل میرا سارے तड़पता है باتیں سننا آپ کے دین کی باتیں سننا اے اللہ جہاں جہاں اس فقیر کی آواز جا رہی اے اللہ جو جو لوگ اس کو سن رہے ہیں اللہ سب کے سب کے لیے اس فقیر کے لیے بھی سننے والوں کے لیے بھی اللہ پاک اپنے کرم سے قبول فرما لے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے اللہ موفق نالما تحب و من القول والعمل والبعد والنية والحج إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعود بك من صفتك والنار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعود بك من شر ما استعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين بیان بھی جس کے متعلق خوشی ہوتی ہے اور پہلے بہت زیادہ ذکر کے آدمی تعلق تھا ذکر کا زیادہ اہتمام زیادہ وظائف تھی تو ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے تو انہوں نے ہم کو بتایا کہ جب سے ہم نے اس سے بتایا کہ جب سے تم سے تعلق ہوا تو پہلے گھبراہٹ رہتی تھی کہ پہلے ہم اتنا ذکر کرتے تھے ہم کو اتنا ذکر نہیں بتاتے چار سو اس میں بھی تفریح کر دیتے ہیں کسی کو نیند نہیں آتی کسی کے کے مزاج میں غصہ زیادہ ہے اس اس کی حالت اعتبار سے کو مزید تفریح کر دیتے ہیں ہمارے حضرت حضرت نہیں ہمارے نے ہمیں تعلیم یہی فرمائی کہ سب سے بڑا ذکر گناہ چھوڑنا سب سے بڑا ذکر گناہ چھوڑنا انہوں نے ہم سے اطلاع کی کہ بھائی پہلے بہت تھے ہم ذکر پہلے بہت زیادہ کرتے تھے اب آپ نے ہماری کم کر دی ہیں پہلے شروع شروع میں ہم کو یہ ہوا کہ ذکر نہیں کریں گے تو ہم اللہ اللہ والے کیسے کریں پھر انہوں نے یہاں آتے رہے رہے ماشاء دھیان میں تو اب اب کہہ ہیں کہ کہ آپ کو حقیقت کھل گئی اصلی ذکر صحیح ہے پہلے ذکر بہت کرتے تھے لیکن نگاہ کی حفاظت نہیں یعنی کمائی ہو رہی ہے ساتھ میں کما بھی رہے اس کا احساس نہیں تھا ساتھ میں تمہارے دھیان میں آ آتی یہ حقیقت منتشر ہوئی کیا اصل ذکر صحیح ہے اب ہم کو گھبراہٹ نہیں ہوتی بلکہ اب ہم مزہ آتا ہے کہتے ہیں کہ اب ہماری اصل پر بھی نگاہ بچانا اتنی خوشی ہوئی اس بات واقعے ہاں عبد یہ تو باتیں ہیں ہمارا اس تو کوئی قریب قریب کی گزر نہیں ہے لیکن وہ فرماتے تھے کہ جب کوئی مجھ سے مرید ہوتا ہے اور محنت مظاہرہ کرتا ہے کچھ ذکر کر لیتا ہے اور میری بتائی ہوئی تدبیروں سے گناہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ اللہ والا ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ مرید شہر پر فدا ہو مرید کو شہر پر فدا ہونا چاہیے نا کہ بھائی اس نے مجھے اللہ والا بنا دیا جو نقصان گناہوں میں تھا اب میں جو ہے اللہ والا ہو گیا تو فرماتے تھے کہ بجائے اس کے کہ مرید مجھ کو فدا ہو میرا جی چاہتا ہے میں ہی اس پہ فدا ہو تو شہر کو اتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی آدمی اطلاع کرتا ہے کہ ہم گناہ گناہ کی عادت تھی الحمد للہ ہم نے آپ کی تربیت سے آپ کی کہنے سے مجھے ان کی بات سے اس قدر خوشی ہوئی کہ میں پتا نہیں تھا انہوں نے کہا مجھے کہ ہم اب ہمیں ایک دم خیال آیا کہ ہماری اصل ترجیح ہوئی ہے انڈا کی حفاظت زبان کی حفاظت دل کی حفاظت تو اتنا مزہ آیا مجھے بات کو سمجھا انہوں نے بات سمجھ کی بھی تو بات ہے نا بعض لوگ سمجھ کے نہیں دیتے وہ کہتے نہیں جب تک ایک ہزار دفعہ پڑھیں گے اس وقت تک کام نہیں کرتے میرے مرشد کو ماتے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء ارے کان میں لو بھائی یہ کام کی چیز ہے ہمارے مرشد کی کی باتیں باتیں ایک مجرد زمانے میری بات نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی کس کو فرمایا ہے دیکھو زیادہ ذکر کرنے والے کو نہیں فرمایا ذکر کرنے سے معاون ہے ذکر اللہ کے راستے میں ترقی ہوتی ہے لیکن اصلی یہ ذکر بھی کیوں بتایا جاتا ہے تاکہ ذکر کے انوارات سے قلب روشن ہو جائے اور گناہ سے چونکہ دل میں اندھیرا آتا ہے تو جیسے ہی گناہ کرے گا جو اللہ کے راستے کی رکاوٹ ہے اللہ کے راستے کی رکاوٹ کیا ہے گناہ اللہ کی نافرمانی ترقی ہو رہی تھی گناہ سے وہ رک گئی اب ذکر کی وجہ سے قلب میں جو روشنی آ گئی گناہ سے گناہ کی خاصیت ہے کہ دل میں اندھیرا آتا ہے اب جو روشن گھر ہوگا جیسے ہی لائٹ جاتی ہے آدمی گھبرا جاتا ہے کہ کیا ہوگی فوراً پاور ہاؤس کو فون کرتا ہے ایسے ہی گناہ ذرا سا گناہ ہو گیا دل میں اندھیرا گھبراہٹ شروع ہو کیا ہوگا ابھی تو ہم مزے میں تھے اچانک کیا گھبراہٹ ہو گئی بس وہ فوراً رجوع کر لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے توبہ کیا پھر مستفی ہو گیا معاف ہو گیا پھر راستہ چلنا شروع کر دیا ذکر اس لیے بتایا جاتا لیکن اصلی ذکر کیا ہے ہے نا مستقی اسے کہتے ہیں جو گناہ نہیں کرتا مستقی اسے نہیں کہتے جو لمبی پڑھتا پڑھتا ہے ہے تلاوت زیادہ کرتا ہے یہ کرنا تو ہے لیکن دوستی اللہ علی کس کے موقوف ہے تقوا کے اوپر گناہ نہ کرنے کے اور گناہ ہو جائے تو مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے پہلے جان لڑاؤ کہ گناہ نہ کرو لیکن اگر ہو جائے خطا ہو جائے کمزوری سے ہو جائے اللہ سے معافی مانگو توبہ کا دروازہ کھلا تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں احساس ہو کہ اصلی ذکر تو ہم کر ہی نہیں رہے کہنے لگے کہ یہ تصویر ہماری اثر حضرت نگاہ کی حفاظت حل کی حفاظت مجھے بہت مزہ آیا وہ تھے تو وہ لگاتے رہتے اس کے ہمارے پاس والا اللہ

و حیات محبوب کی رضا میں اس کی فوت و حیات بہرحال وہ چھت کرنے کے لیے فوراً دوڑے دوڑے آ رہے چھت کرنے لگے تو غیر غلط ہو گیا اچانک سے کھانا کھاتے کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں والد صاحب فرماتے ہیں کیا نظر مسفر میں ڈالی جائے اور جب میں ڈالوں گا ہٹا لی جائے جب مراض کی ہوتی ہے شہر کو نال دکھانا ہوتا ہے تو جب میری دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب وہ جب شہر کو بھی مریض سے محبت ہوتی ہے اگر وہ چھٹی ہوئی ہے شہر کو بھی محبت مریض سے ہوتی ہے وہ چھٹی ہوئی ہے اور مریض کی محبت تو چاہیے کہ وہ زبان کے شور لینا چاہیے سب تو عاشق ہے اور نہ چار آدمی دس آدمی کھڑے ہوں پیدا ہو جاتی ہے جو خراب ہو جائے سے ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے کم کر سکتا اگر دماغ خراب ہو گیا مریض کا بتائیے شیخ بھی پکڑا جائے گا اللہ کے جو ہے خوف سے غرض رہا ہوتا بہرحال وہ

کرنا بھولیں گے نکالا ہے نکالا ادھر <laughs> کا عشق نہیں آ سکتا اپنی عشق جو ہے اللہ کی حقیق کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے ادھر وہ گھر نہ چھوڑیں گے ادھر میں گھر نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے اللہ کام بناتے بہرحال وہ دیکھتے تھے تو یہ نظر ہٹا لیتے تھے ہم جب یہ دیکھتے تھے تو وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے تو یہ نظر ہم کو ڈالتے تو اچانک سے جو لطمہ اٹھایا خاص کر جب سب کے شیر کا کاغذ سے ہنس کیوں کر نہ لانے کا کاغذ کہتے ہیں کبے کو اور کبے کی جگہ ملا دو کھاتا ہے کبے کبھی چیزیں سوکار کھاتا ہے کاغذ سے ہنس کبے سے پہلے میں اب جو میرا کام اللہ کے نام اللہ سے نا درخت میں لاگی بات کچھ دیر بھی زیادہ نہیں کرت میں لاگی بات ٹیکا

ہاں ہزار مطلب